مولائے رسول سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راہ سواب پر چلتے رہو اور تم ہرگز احاطہ نہیں کر سکو گے ایک روایت میں ہے تم راہ ثواب پر چلتے رہو کامیاب ہو جاؤ گے اور جان لو کہ نماز تمہارا سب سے بہتر عمل ہے اور ہرگز وضو کی حفاظت نہیں کرتا مگر مومن حدیث نمبر ایک ہزار اکیاون مسند احمد